ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت سے ہیں ایک مونچھیں کترنا دو داڑھی بڑھانا تین مسواک کرنا چار ناک میں پانی ڈالنا پانچ ناخن کاٹنا چھ انگلیوں کے جوڑوں کی پشت دھونا سات بغل کے بال اکھیڑنا آٹھ ناف سے نیچے کے بال مونڈنا نو پانی سے استنجا کرنا زکریہ راوی کہتے ہیں کہ مصب نے کہا دسویں چیز میں بھول گیا ہو سکتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہو جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاون یہ حدیث صحیح ہے